من علق فلا اتم اللہ علق فلا ودع اللہ معزز حاضر جمعہ جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مبارکہ ہوئی اس دور میں شرک عام تھا قبر پرستی مزار پرستی شجر پرستی اور اس طریقے سے بت پرستی شرک کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی جو ان کی یہاں نہ پائی جاتی رہی ہو کچھ ستاروں کو پوچھتے تھے کچھ درختوں کو پوچھتے تھے کچھ خبروں کو پوچھتے تھے اور کچھ لوگوں کا وسیلہ لیتے تھے یعنی یہ کہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے سب کم و بیش ان کے زمانے پائی جاتی تھی ایک اور چیز جو ان کے ہاں رائش تھی شرک وہ یہ تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے جانوروں کی حفاظت کے لیے اپنے گلے میں یا بچوں کے گلے میں یا اپنے ہاتھ میں یا اپنی کمر میں یا جانوروں کے گلے میں دھاگے لٹکاتے تھے ہڈیاں لٹکاتے تھے گھوگا لٹکاتے تھے تانت وغیرہ لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارا جانور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے یا ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں یا ہماری جان کی حفاظت ہوتی ہے تو یہ چیز بھی ان کے یہاں رائج تھی کہ بیماریوں سے مصیبتوں سے نظر بد سے آسیب سے بچنے کے لیے اپنے گلے کے اندر یا بچوں کے گلے کے اندر تانت یا دھاگا یا سی پی یا گھونگھا یا اور بھی چیز سانپ کی ہڈی کھچوئے کی ہڈی ان تمام چیزوں کو لٹکا دیا کرتے تھے اپنے جانوروں کی گردنوں میں بھی لٹکا دیا کرتے تھے خاص طور سے جانور بچہ دیتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ کہیں تھن کو نظر نہ لگ جائے اور بچہ کہیں مر نہ جائے تو اس طریقے سے جانور کے گلے میں گائے ہوتی تھی یا اونٹنی ہوتی تھی اس کے گلے کے اندر سیپی اور گھوگا لٹکا دیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارے جانور کی حفاظت ہوتی ہے نظر بس سے ہمارا جانور بچ جاتا ہے دین اسلام آیا اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو شرک قرار دیا دینے والا اللہ رب العالمین نفع نقصان کا مالک اللہ رب العالمین کی داد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں میں فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں وہی ہم اللہ عبید فلاح کا شفا اللہ اگر اللہ ارب آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا وہی امسس کا بخیر فلارات دل فضل اور اللہ ابراہین اگر تمہیں خیر اور بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی اس کے فضل اور خیر کو روک نہیں سکتا وہ ہوا اللہ کل شعین قدیر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ اللہ برامین کے ساتھ شرک ہے اور یہ بڑا شرک ہے اور اس کا ارتقاب مکہ کے مشرقین کیا کرتے تھے اسی لیے اپنے جانوروں کے گلے میں اپنے گلوں میں ان چیزوں کو لٹکایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں ان کو ہمارے نبی نے شرک قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من اللہ کا وطن فقط اشرک جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ حبنامن کے ساتھ شرک کیا تمیمہ کسے کہتے ہیں تمیمہ وہی دانے مالے یا دھاگا یا ہڈیاں یا سیپی گھوگا جو اس زمانے میں لوگ لٹکایا کرتے تھے اسی کو تمیمہ کہا جاتا ہے تمہارے نبی نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ ابامن کے ساتھ شرک کیا اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دھاگا یہ سی پی یا گھوگا ہی نفع نقصان کا مالک ہے تو بڑا شرک کرتا ہے اور ایسا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے وہی سب کچھ دور کرنے والا ہے اور یہ ذریعہ ہے یہ گھونگا اور سی پی اور ہڈی گلے میں لٹکانا یا دھاگا باندھنا اگر اس کو ذریعہ سمجھتا ہے تو یہ بھی اللہ ابامن کے ساتھ شرک ہے یہ چھوٹا شرک ہے پہلے والا بڑا شرک ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا مصیبتوں کو دور کرنے والا لیکن یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے اس کی وجہ سے ہماری بلائیں دور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ہم نظر بس سے بچتے ہیں اگر یہ عقیدہ رکھتا تو یہ بھی اللہ عبرن کے ساتھ شرک کیونکہ اللہ رب العمین نے تانت کو دھاگے کو اور کڑے کو چھلے کو دھاگے کو اللہ رب العالمین نے ذریعہ نہیں بنایا ہے صحت کا شفا کا یا پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا اس لیے انسان اگر اس کو ذریعہ سمجھتا ہے تو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے بس فرق یہ ہے کہ چھوٹا شرک ہوگا اور وہ بڑا شرک ہوگا جو یہ سمجھتا ہے کہ دھاگے اور یہ ساری چیزیں اللہ رب ال یہ سب کیا ہیں یہ نفع نقصان کا مالک بہت ساری حدیث ہے جس میں آپ نے ان کو شرک قرار دیا ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں من اللہ کا تمیم تنفلا تم اللہ اللہ جسے تمیم لٹکایا دانے وغیرہ اور دھاگے وغیرہ لٹکایا اللہ اربان اس کی مراد پوری نہ کرے وہ اللہ کا ودا وہلا ودا اللہ اللہ اور جس نے سی پی گھوگا وغیرہ لٹکایا اللہ تعالیٰ اس کو راحت نہ دے اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے یہ مسرد احمد کی روایت ہے اس طریقے سے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روائف بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ان سے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے تو یہ میری طرف سے بتا دینا لوگوں کو کہ جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے گرہ لگانا داڑھی کو بٹنا جیسے ہندوستان کے اندر سکھ کرتے ہیں داڑھی کو بڑھتے ہیں اس طریقے سے ہمارے بھی نے فرمایا جو اپنی داڑھی کے اندر گرہ لگاتا ہے اور اس طریقے سے یا تانت لٹکاتا ہے یا چوپائے کی لید اور اس کی ہڈی سے استنجا کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بری اور بے نیاز ہیں ایسے لوگوں سے بے نیاز ہیں جو داڑھی کے اندر گرہ لگاتا ہے یا اس طریقے سے چوپائے کی لید اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرتا ہے یا اس طریقے سے اپنے گلے کے اندر تانت لٹکاتا ہے ایسے لوگوں سے بتا دینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار اور بری ہیں ایسے لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ گلے کے اندر ان چیزوں کا لٹکانا یہ اللہ رب العامن کے ساتھ شرک ہے اس طریقے سے ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا اور سفر کے اندر وہ تھے اور کہا کہ جس بھی اونٹ کی گردر میں تمہیں کوئی تات نظر آئے یا اس طریقے سے کوئی مالا نظر آئے تو تم تمام چیزوں کو کاٹ دینا زمانے جاہلیت کے اندر میں نے بتایا کہ لٹکایا کرتے تھے جانوروں کو گلے کے اندر کسی مصیبت سے بچنے کے لیے پریشانیوں سے بچنے کے لیے ماں نبی نے باقاعدہ قاصد بھیجا اور کہا جاؤ دیکھو جانوروں کو اونٹ کو جس کے گردن کے اندر بھی یہ یہ, یہ مالا یا اس طریقے سے دھاگا نظر آئے تانت نظر آئے تو اس کو کاٹ دینا ہمارے میرے باقاعدہ یہ حکم دے کر کے بھیجا ایک قاصد کو تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کرنا شریعت کے اندر حرام ہیں اس طریقے سے ایک اور بات آتی ہے کہ اللہ کے سر سماعت ان شرکن شرکیہ جھاڑ پھونک کرنا پرے منتر یہ سب اور تمائم تعویز اور گنڈے کو لٹکانا یہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو شرک قرار دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک بیماری تھی واہنا تو ان کے پاس ایک عورت جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آئی اور اس نے دھاگے کے اندر جھاڑ پھونک کر کے دھاگے کے اندر پڑھ کر کے کچھ دے دیا اور حضرت زینب نے اس کو ہاتھ یا گلے میں لٹکا لیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمائے کہا یہ کیا ہے کہا کہ مجھے ایک بیماری ہے اور عورت نے اس پر دم کر کے دیا ہے دم کر کے دیا اس لیے میں نے اس کو پہنا ہے تو میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے کے گھر اندر شرک نہیں ہو سکتا اور سنائی ابن رقا وہ تیو اللہ و تمام شرکن شرکیہ جھاڑ پھونک کرنا پریم منتر کرنا اور تعویز گنڈے لٹکانا دھاگے لٹکانا یہ اللہ اربراہن کے ساتھ شرک ہے کہیں چیلی لی اور کہیں چیز سے اس دھاگے کو کاٹ دیا انہوں نے کوئی شرکیہ جھاڑ پھونک نہیں کیا تھا انہوں نے دم کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس دھاگے کو پہننے کو انہوں نے شرک قرار دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر دھاگے پر کچھ پڑھ بھی دیا جائے اور انسان گلے کے اندر لٹکا لے یہ بھی جائز نہیں یہ بھی شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ بھی کیا حرام اور ناجائز ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کا جو ہے اس کینچی سے لے کر کے اس کو کاٹ دیا اس طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا انضاح فعین یزید تزید کا اللہ وحنا اس کو تم نکال دو کیونکہ تمہاری کمزوری ہی بڑھائے گا اور اگر ولومت وہ یا علیہ کا مما افلاح تابدن کہ اگر تم اس حالت میں مر گئے یہ کڑا پہنے ہوئے تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے کیونکہ کڑا اور چھلا اگر انسان پہنتا ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے لہذا یہ کبھی بھی پہننے والا انسان کامیاب نہیں ہوگا آخرت میں اس کو کامیابی نہیں ملے گی اگر کوئی آدمی چیزوں کو پہنتا ہے ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے اللہ نفع نقصان کا مالک ہے وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا تھا آپ سب سے افضل تھے اس کائنات میں اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام مرتبہ ہے آپ سب کے سردار سب کے پیشوار سب کے رہبر لیکن نفع نقصان کا مالک بھی اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات کو نہیں بنایا اگر کوئی اللہ کے رسول کی ذات کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے نبی کو سمجھتا فرشتے کو سمجھتا کسی پیر اور جن کو سمجھتا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کو گویا کہ اس کا ایمان نہیں ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پریشانیاں آئیں کتنی مصیبتیں آئیں جنگوں میں آپ کے دندان توڑے گئے پیشانی مبارک کو تکلیف آئی اور آپ کے شہابہ یعنی قتل کیے گئے لیکن کیا آپ ان چیزوں کو دور کر دیا نہیں کر پائے اس لیے کہ نقصان کا مالک اللہ العالمین کی ذات اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے تو اللہ العالمین کے ساتھ شر کرتا ہے تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عادت تھی یہ طریقہ رائج تھا کہ باقاعدہ دھاگے سیپی وغیرہ اور اس طریقے سے چھلے اور کڑے وغیرہ پہنتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں شریعت نے باقاعدہ ان کو شرک قرار دیا آج اگر یہ کوئی کرتا ہے کوئی مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے آج یہ چیز ہمارے یہاں نہ ہو کر کے لوگ قرآن کی کے نام پر تعویذیں دیتے ہیں اور اس طریقے سے دھاگے میں دم کر کے دھاگے میں پڑھ کر کے لوگ دیتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ اپنے ہاتھوں میں اور پاؤں میں اور اس طریقے سے اپنی کردن کے گھر اپنی کمر کے اندر اس کو اٹکاتے ہیں میں نے مدیرے کے اندر دیکھا اعتکاف کے اندر کہ لوگ آئے ہوئے تھے دوسرے ملکوں سے لیکن ان کے پاؤں کے اندر دھاگے بدے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ کیا ہے کہا کہ اس پر جو ہے آیتیں پڑھی گئی ہیں یا اس پر دم کر دیا گیا اس لیے میں نے اس کو پہن رکھا کوئی کہتا تھا امام ضامین باندھ کر کے آیا نہ اس برلا ظالم امام ضامن یعنی جو امام ہے وہ ضامین ہے وہ ان کی حفاظت کرے گا ناود باللہ اللہ سے بڑھ کر کے کوئی ضامین نہیں اللہ سے بڑھ کر کے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے ہم نے غیروں کو انسانوں کو اور اس طریقے دوسرے لوگوں کو محافظ سمجھ لیا کہ وہ ہماری جان کی حفاظت کریں گے بیماریوں اور پریشانیوں سے ہم کو بچائیں گے یہ بھی میرے بھائیوں حرام ناجائز یہ بھی کرنا حرام ہے شریعت کے اندر کہ انسان قرآن کے نام پر تعویذ اگر پہنتا ہے تو یہ بھی صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ بھی حرام و ناجائز یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے شفا کا ذریعہ ضرور بنایا ہے شفا ہے اس کے اندر لیکن اس کا شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے شفا کا طریقہ کیا اس کو پڑھ کر کے دم کرنا اس کو پڑھ کر کے پھونکنا مریض کے اوپر یا اپنے اوپر پھونکنا یہ طریقہ ہے یہ طریقہ نہیں کہ اس کو لکھ کر کے آپ گلے میں لٹکا لیں یا آپ جو ہے اپنے یا اپنے ہاتھ میں لٹکا لیں یا اپنی کمر میں لٹکا لیں یہ طریقہ نہیں ہے جیسے دوا ہے دوا میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے دوا میں شفا رکھا اللہ رب العالمین نے دوا کو اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے لیکن جو طریقہ اس طریقے کو بنائیں گے تب اللہ رب العالمین آپ کو دوا کے اندر شفا دے گا زیتون کے اندر شفا ہے شہد کے اندر شفا ہے آپ زیتون مت کھاؤ زیتون کو پوٹلی میں باندھ کر کے گلے میں اٹکا لو شہد مت کھاؤ شہد کو باندھ کر کے گلے میں اٹکاتے پھر وہ کیا شفا ملے گی اللہ رب العالمین نے دوا ٹیبلٹ کے اندر شفا رکھا ہے آپ ٹیبلٹ مت کھاؤ ٹیبلٹ کو آپ گلے میں باندھ لو اور کہو کہ دوا میں اللہ نے شفا رکھا ہے تو کیا اسے شفا ملے گی خطا نہیں ملے گی سیرپ انسان پیتا ہے اب اس سیرپ کو پینے کے بجائے اپنے جسم پر آپ پوت لیں گے تو کیا آپ کو فائدہ ہوگا مرہم ہے مرہم انسان زخم پر لگاتا ہے زخم پر لگاؤ گے مرہم میں تب فائدہ ملے گا اللہ کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے اللہ شفا دینے والا حقیقی لیکن اللہ نے کچھ چیزوں کا ذریعہ بنایا اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن شادی بیاہ کر کے میاں بیوی سے تعلقات قائم کرنے کے ذریعے سے اولاد دیتا اللہ تعالیٰ اللہ نے دنیا سبب پر قائم کیا ہے تو یہ شفا حاصل کرنے کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ کو زخم ہے مرہم لگاؤ گے تب مرہم زخم آپ کا ٹھیک ہوگا اگر آپ مرہم پی جاؤ یا مرہم کو گلے میں لٹکا لو اس کو کپڑے میں باندھ کر کے یہ آپ کو شفا ہوگی قطع نہیں ہوگی ایسے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے تو شفا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن پڑھ کر کے مریض پر دم کرو مریض پر پھونکو تب جا کر کے شفا ملے گی اسے کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں شیطان سنتا ہے شیطان بھاگتا ہے ہمارے بھی قدیز ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے ہر گھر کے اندر قرآن ہوتا ہے جلدانوں میں سجا کر کے رکھ دو قرآن کو نہ پڑھو شیطان نہیں بھاگے گا قرآن کی تلاوت کرو گے سورہ بکرا پڑھو گے آیت کرسی کی تلاوت کرو گے قرآن کی تلاوت کرو گے تب شیطان بھاگے گا اذان ہوتی ہے اذان کے کلمہ سن کر کے شیطان بھاگتا ہے اس لیے جب پڑھیں گے تلاوت کریں گے تب جا کر کے شیطان بھاگے گا ایسی رکھنے سے شیطان نہیں بھاگتا ہے تو قرآن اللہ رب اللہ نے شفا کا ذریعہ بنایا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن قرآن کریم کے اندر دلوں کی بیماریوں کا زیادہ علاج ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے ظاہری بیماریوں کا بھی علاج ہے لیکن شفا کا طریقہ بھی وہی اپنائیں گے جو طریقہ اللہ رب العامی نے اپنے نبی کو بتایا تھا تب جا کر کے آپ کو شفا ملے گی جیسے میں نے دوا کی مثال کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھایا لہذا قرآن کو لکھ کر کے بھی تعویذ گنڈے کے طور پر استعمال کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے حرام شریعت کے اندر خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود حضیفہ بن علمان عبداللہ بن عباس کن کن صحابہ کا نام میں پیش کروں ان سب نے منع فرمایا ہے اور کہا کہ قرآن پڑھ کر کے دم کیا جائے مریض کے اوپر قرآن کو لکھ کر کے لٹکانا یہ صحیح نہیں ہے اس سے شفا نہیں ملے گی انسان کو جب تک انسان قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا کیونکہ شفا کا طریقہ جو اللہ نے بتایا قرآن کریم سے حاصل کرنے کا اس طریقے کو اس نے چھوڑ دیا دوسرا طریقہ اس نے اپنا لیا اس لیے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا تو طریقہ بھی بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ ہمارے یہاں قرآن کے نام پر جو تعویذ دیتے ہیں سچائی یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں اس کے اندر نہیں رہتی نائنٹی نائن آپ سن لیجئے آپ تعویذ لے کر کے آئیے کسی بھی تعویذ کے اندر قرآن کی کوئی آیت لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی وہ قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں قرآن کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اگر یہ کہیں گے کہ اس میں قرآن آیات نہیں ہیں تو کوئی تعویذ نہیں لے گا حقیقت یہ کہ اس کے اندر قرآن کی آیت نہیں رہتی ہیں اس میں نمبرات لکھے رہتے ہیں نمبرات قرآن کی صورتوں کا نمبر نکالا ہوا لوگوں نے آیتوں کا نمبر نکالا ہوا ہے ان آیتوں کو نمبرات کو لکھ کر کے دیتے ہیں سات سو چھیاسی تین سو دو آٹھ سو نو پانچ سو بارہ یہ سب لکھا رہتا اس کے اندر نمبرات کے اندر کوئی موجودہ نہیں ہے نمبرات کی کوئی فضیلت نہیں ہے نمبر تو ہر آدمی کا نکل جائے گا آپ کا بھی نمبر نکل جائے گا ہمارے نام کا بھی نمبر نکل جائے گا اب جد کے لحاظ سے نمبر کے اندر کوئی موجودہ اور کوئی فضیلت اور کوئی اس کی شرافت نہیں ہے کوئی اس کے شرف نہیں ہے نمبر کے اندر نمبر سب کا نکل جائے گا غیر مسلم کے نام کا بھی نمبر نکل جائے گا مسلمانوں کے نام کا بھی نمبر نکل جائے گا اس لیے نمبرات کے اندر کوئی موجودہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے قرآن کی آیتوں کے اندر فضیلت ہے قرآن کی صورتوں کے اندر فضیلت ہے اگر آدمی قرآن کی صورتوں کو پڑھنے کے بجائے یا جو ہم نماز کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے بجائے نمبر پڑھ لیں تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی سورہ فاتحہ کا نمبر لوگوں نے دس ہزار ایک سو نواسی نکالا ہے اب کوئی آدمی سورے فاتحہ نہ پڑھے دس ہزار ایک سو نواسی پڑھ لے سبحان ابی العظیم پڑھتے ہیں وہ دعا نہ پڑھے نمبر اس کا پڑھ لے اتحیات کا نمبر پڑھ لے درو شریف کا نمبر پڑھ لے سبحان ابی العلیٰ کا نمبر پڑھ لے اللہ اکبر کا نمبر نکال لے الف کا ایک نمبر اور اس طریقے جو بھی نمبر رہتا ہے اس کا نکال لے تو کیا یہ جائز ہوگا یہ تو قرآن کریم کا ساتھ مذاق ہے قرآن کریم کی تعریف ہے قرآن کریم کی توہین ہے قرآن کریم کے ساتھ کھلا ہوا کھلواڑ مذاق ہے یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں نمبر کے اندر کوئی موجودہ نہیں ہے نمبر کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر ہے اللہ کے قرآن کے اندر ہے حروف کے اندر فضیلت رکھی گئی ہے نمبرات کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہے اسے اگر مان بھی لیں جو لوگ نمبرات لکھ کر کے دیتے ہیں تو قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے اس لیے میرے بھائیوں کوئی بھی تعویذ دی جاتی ہے اس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی نہیں رہتی کوئی کوئی تعویذ ایسی نہیں رہتی اور اگر مان بھی لے تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو ہم قبول کر لیتے ہیں کہ کوئی آدمی لکھ کر کے دیتا ہے تو بھی اس کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ طریقہ نہیں اپنایا جو طریقہ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنے کا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا آپ کے صحابہ بھی ایسا کرتے تھے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے اپنے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے تھے صحابہ کرام پڑھ کر کے اپنے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے اور مریض پر دم کرتے تھے پھونکتے تھے اس میں رکھا گیا ہے شفا اور دوسرے طریقے کے اپنانے میں شفا نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے لٹکانے کو دھاگے کے اندر ہی تعویذ لوگ بناتے ہیں اور وہی زمانے جاہلیت کے اندر جو چیز تھی وہی چیز ہے یہ موڈیفائی کر دیا گیا ہے بس اور اس کا جو ہے اسلامی تعویذ نام رکھ دیا گیا تو اسلام کا نام رکھ دینے سے کیا دھاگا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا کیا کڑا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا کہ اسلامی کڑا ہے یا اسلامی دھاگا ہے نہیں حلال ہوگا جیسے لوگوں نے آج اسلامی فلمیں بنا رکھی ہیں تو اسلامی فلمیں کا نام دے دینے سے کیا فلم ہمارے لیے دیکھنا حلال ہو جائے گی فلم میں مسلمان کا کردار عید کی نماز بقرعید کی نماز دکھا دیا جاتا ہے اور جو ہیرو ہوتا ہے ٹوپی پہن لیتا ہے کہتے اسلامی فلم بن گئی اسلامی گانے ہو گئے میوزک کے نام پر گانے ہوتے ہیں شرکیہ گانے حرام گانے کہتے اسلامی گانا یہ شراب کو لوگ لوگوں نے روحانی شراب کا نام رکھ دیا روحانی غذا کا نام رکھ دیا اس سے روح کو غذا ملتی ہے شراب پینے سے تو کیا نام بدل دینے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی وہی شکل ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی وہ لوگ بھی دھاگے لٹکاتے تھے موڈیفائی کر دیا گیا صرف اسلام کا نام اضافہ کر کے کہ اسلامی تعویذ ہے کوئی اسلامی تعویذ نہیں ہوتی کوئی اسلامی گنڈا نہیں ہوتا یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں آج بھی غیر مسلم یہود اور جو ہندو وغیرہ ہیں آپ دیکھیے وہ بھی سب باندھتے ہیں ان کے یہاں باقاعدہ تیوہار ہوتا ہے رکشا بندھن کے نام سے اور باقاعدہ بہن اپنے بھائی کے ہاتھ میں دھاگے باندھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ سے ہمارے بھائی کی حفاظت ہوتی ہے دھاگا اور کڑے باندھتے ہیں وہ لوگ اسی کو موڈیفائی کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا کہ اسلامی تعویذ ہے اسلام کے نام پر حرام ہے میرے بھائی یہ بھی یہ بھی بالکل صحیح نہیں ہے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے اس کو پڑھیے آپ آپ اس کی تلاوت کیجئے تب جا کر کے آپ کو شفا ملے گی لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ لکھ کر کے دیا کرتے تھے غلط ہے ان کے نام پر اور وہ لکھ کر کے جو دیتے تھے وہ کون سی وہ دعا لکھ کر کے دیتے تھے بچوں کو یاد کرنے کے لیے تعویذ نہیں ہوتی تھی تعویذ تو ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے اس کو کاغذ میں لکھتے ہیں اور اس کے اوپر موم جمع کاغذ اور پیپر اور دھاگا اور اتنا اندر ہوتا ہے وہ کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اندر رہتا ہے وہ ایک دم اندر رہتا ہے عبداللہ بن بن آس نے کیا کیا تھا ایک لمبی تختی لی تھی اور اس کے اندر دعا کو لکھ دیا تھا اعوذ کلماتی لائک دعائیں آتی ہیں ان دعا کو لکھ کر دیا تھا بچے کے گلے میں اٹکایا تھا کہ بچے اس کو دیکھ کر کے یاد کریں گے ان کا مقصد تعلیم کا تھا ہر آدمی اس کو دیکھ کر کے پڑھ لیتا تھا کوئی تعویذ نہیں پڑھ پاتا ہے تعویذ نظر ہی نہیں آتی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کو کھولئے کھولنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تعویذ کو دو دو گھنٹے لگ جاتے ہیں کھولنے میں اور آخر میں جا کر کے پیپر ملتا ہے تو کبھی اس کے اندر دھول نظر آتا ہے کبھی راکھ نظر آتی ہے کبھی کچھ نظر آتا ہے اور کوئی لکھی ہوئی تحریر نظر نہیں آتی میں نے سینکڑوں تعویذوں کو کھولا ہے سینکڑوں تعویذوں کو آج تک مجھے کوئی ایسی تعویذ نظر نہیں آئی جس کے اندر قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہو نمبرات لکھیں گے رہیں گے وہ بھی نظر نہیں آتے مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں دھیرے دھیرے جیسے زمانہ گزرتا جاتا وقت گزرتا جاتا ہے لہٰذا میرے بھائی حرام ایسا کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ شریعت کے اندر ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا کہ قرآن کی تابظ استعمال کرو زمانے جاہلیت کے اندر شرکیہ جھاڑ پھونک بھی ہوتا تھا تو ہمارے نبی نے کہا کہ وہ حرام ہے قرآن کا جھاڑ پھونک کرنا جائز اللہ کے سر کے حدیثیں ہیں اس کو پڑھ کر دم کر دیجئے قرآن کی آیتیں سورہ فاتحہ سورہ فلق سورہ ناس آئسل کرسی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دونوں ان کو پڑھ کر کے دم کر دیجئے یہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ ہوتا کہ جائز ہے اس کو گلے میں اٹکانا تو ہمارے نبی خود کرتے صحابہ کرام کرتے یا ہمارے نبی اس کا حکم دیتے لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا لہٰذا میرے بھائی قرآن کے نام پر تعویذ ایک تو ہے ہی نہیں دنیا کے اندر اور اگر ہے بھی تو بھی اس کا استعمال کرنا حرام ہے اور یہ تعویذ کے نام پر کون دیتا ہے قرآن کے نام پر تعویذ چلا کشی کرتے ہیں جو روزہ نماز تک نہیں پڑھتے اور نہ جانے کیا کیا غلط حرکتیں کرتے ہیں اور چلا کشی کرتے جا جا کر کے چالیس دن تک مہینوں بھر اس کے بعد قرآن کی تعویذ کے نام پر لکھ کر کے دیتے تو اس لیے میرے بھائیوں قطان صحیح نہیں ہے اپنے عقیدے کی صلاح کیجیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ باقاعدہ ڈرتے ہیں تعویذ اگر ان کے گلے میں ہوتی ہے اور ہم اس کو مانگے کہ دے دو ہم اس کو جو جلا دیتے ہیں نکال دیتے ہیں لوگوں کا اتنا اعتماد اس کے اوپر ہو گیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی ہمارے لیے مصیبت ہو جائے گی تعویذ کو نہیں دیتے اور اللہ کے سر صاف حدیث ہے اللہ کے سر سچ فرمایا کہ جو کسی چیز کو لٹکاتا ہے وہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے آج یہی صورتحال ہو گئی ہے کہ تعویذ لوگ اٹھاتے ہیں اللہ پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے تعویذ پر ان کا اعتماد ہو جاتا ہے یہی ہماری حفاظت کرتی ہے یہی ہماری حفاظت کرنے والی چیز ہے تو میرے کیجیے اللہ پر اللہ پر ایمان رکھیے مکمل اور اللہ ہی کو نفع نقصان کے ہماری سمجھیے یہ ساری چیزیں کرنا حرام ہیں شریعت کے اندر قطن جائز نہیں ہیں اس لیے اسے ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العامین ہمیں توحید خالص پر قائم رکھے اللہ رب العامین ہمیں ہر طرح کے شرک سے بداش سے خرافات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے نبی کی سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہر طرح کی برائیوں سے اللہ عمین ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ ولکم و عظیم عنافانی و یا کم بلاۃ ذکر حکیم ان تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین